الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد پچھلے مجلس میں باب نمبر چھبیس میں ہم نے وقت کی قدر کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھی طالب علم کو وقت کی حفاظت کرنا چاہیے اور وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے علم کے لیے اپنے کام کاج میں سے وقت نکالنا چاہیے اور جو کچھ وقت اس کو میسر ہے اسے کسی ایسے کام میں نہیں لگانا چاہیے جو اس کے مقصد سے جڑا ہوا نہ ہو آج کے اس دور میں واٹس ایپ فیس بک اور اس طرح کی جو سوشل میڈیا ہے یہ ہمارے وقت کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے اور افسوس تب ہوتا ہے جب ہم اس سے فارغ ہوتے ہیں پھر ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے لیکن اپنے اس عزم پر قائم نہیں رہ پاتے اور مسلسل سال کا سال گزر جاتا ہے اور ہمارا طریقہ کار اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا یہ جو وقت ہمارا سوشل میڈیا میں چلا جاتا ہے یہ وقت اگر ہم کسی کتاب کو دیں تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے علم اور ایمان دونوں میں اضافہ ہو لیکن متفرق باتیں مختلف اوقات میں نہ صرف یہ کہ ہمیں علم نہیں دیتی ہے بلکہ جو ہم نے سیکھا ہے اس میں بھی خلل پیدا کرتی ہے اور کنفیوژن پیدا کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نہیں کہے گا کہ آپ اس کو چھوڑ دو لیکن ایک انسان کو چاہیے کہ اس میں اپنی ضرورت کے بقدر مشغول ہو اور رکنا جانتا ہو یہ نہ ہو کہ ایک کے بعد ایک وہ سوشل میڈیا میں فیس بک پر اور اسی طرح سے یو ٹیوب پر سجیشنز جو یو ٹیوب آپ کو دیتا ہے فیس بک آپ کو دیتا ہے آپ اس کو ایک کے بعد ایک دیکھتے چلے جائیں اور آپ کو ہوش بھی نہ ہو کہ آپ کا وقت کتنا چلا گیا ایک مومن کو اپنے وقت کا لحاظ رکھنا چاہیے اس کا خیال رکھنا چاہیے اس کی حفاظت کرنا چاہیے قیامت کے دن لوگ وقت کے برباد کرنے پر زندگی کے برباد کرنے پر پچھتائیں گے اور زندگی مانگیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وہ نہمل وہ جہنم میں چیخیں گے چلائیں گے کہ اے ہمارے رب اس جہنم سے ہم کو نکال دے تاکہ ہم وہ نیک امال کر کے واپس آئیں جو اب تک کے ہم چھوڑتے رہے ہم نے نہیں کیے جو ہم نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اولم تدک کروں پی من تدک کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی اتنی زندگی اتنا وقت ہم نے تم کو نہیں دیا تھا جس میں ہوش میں آنے والا چاہے تو ہوش میں آ جائے عبرت لینے والا نصیحت لینے والا اگر ارادہ کرے تو نصیحت مل جائے اسے کیا اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی کافی وقت ملا تھا لیکن عبرت نہیں لیا نصیحت نہیں لیا اصلاح نہیں کیا اپنے اندر سدھار نہیں لایا اپنے مقصد کے لیے نہیں کیا توبہ نہیں کیا رجوع نہیں کیا وہ عمل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا اب وقت مانگتا ہے اولم نعمرکم کو ما تدک کا روپی من تدک کا وجا اور تمہیں خبردار کرنے والی بھی تو آئے تمہیں جگانے والے بھی تو آئے انبیاء آئے انبیاء کے وارثین آئے علماء اور مبلغین انہوں نے تم کو جگانے کی کوشش کی سمجھانے کی کوشش کی نصیحت کی وجا وجہ اور ڈرانے والے بھی آئے پزو بمالمین امن نصیر تو اب چکھو اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں اب انجام کی دنیا میں تم آ گئے اب عمل کا موقع مانگتے ہو کاش ہمیں تھوڑی سی زندگی مل جائے تو عمل کریں زندگی ختم ہو گئی اتنی زندگی ملی تھی اس میں نہیں کیا اب کرے گا اب زندگی نہیں ملے گی تو چکھو پما پدو کو پما ظالمین امن نصیر اب چکھو اپنی ایک انجام اللہ کا عذاب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے یہ سور فاقب کی آیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں جہنم میں جہنمی اللہ تعالی سے دوبارہ عمل کرنے کا موقع مانگے گی جو آج ہم کو حاصل ہے آج وہی موقع ہم کو حاصل ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ اگر آج ہو سکتا تھا ہماری جان بچ گئی ایکسیڈنٹ سے ہم بچ گئے مرتے مرتے بچ گئے پھر سے ایک زندگی ہم کو ملی ہو سکتا تھا ہم مر جاتے ہو سکتا تھا ہم صبح نیند سے بیدار ہی نہیں ہوتے تو سب دھرا کا دھرا رہ جاتا سارے پلانس فیل زندگی ختم عمل کا موقع ختم کچھ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی اللہ نے زندگی دی آج کا دن ملا آگے زندگی کسی معلوم نہیں آدمی ٹالتا نہ رہے کہ زندگی نکل جائے اور وہ کچھ کر نہیں پائے آخرت میں جانے کے بعد کسی چیز کا احساس ہوگا اور وہ واپس موقع مانگیں گے اب زندگی دے دے دنیا میں بھیج دے جانم سے نکال دے ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا جو موقع وہ لوگ مانگنے والے ہیں جو موقع جہنمی جہنم میں جانے کے بعد اللہ سے مانگنے والے جو ان کو اللہ نہیں دے گا وہ موقع آج ہم کو اللہ نے دیا ہے وہ آج بھی ہمارے پاس موقع ہے ہم کتنا فائدہ اس سے اٹھا رہے ہیں غور کریں وہی موقع ہمارے پاس ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیا جائے کہ ہم کو واپس بھیج دیا گیا اگر مرتے تو جہنم میں جاتے لیکن پھر بھی اللہ نے پھر ایک موقع دے دیا اب بتائیے زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ وہی موقع ہے اسی موقع کی بنیاد پر تو آدمی جنتی جاننا بھی بنے گا تو جو پہلے موقع کو ضائع کر دے دوسرے موقع کے بارے میں کیا امید کی جا سکتی ہے کہ صحیح استعمال کرے گا وقت کا صحیح استعمال کریں زندگی کو برباد نہ کریں اس موقع کو آخری موقع جانیں کیونکہ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہے ایسا سمجھیں آخری موقع ہے آخری موقع اس کے بعد کوئی موقع نہیں اس میں بن گئے بن گئے نہیں بنے نہیں بنے ساری دنیا چلتی رہے گی آپ چلے جائیں گے غم کرنے والے تھک جائیں گے دو بار اپنی زندگیوں میں لگ جائیں گے آپ کی جگہ دوسرا آ جائے گا جہاں آپ جاب کرتے تھے نئے سرے سے وہ کام کرے گا کچھ دن سیکھنے میں لگیں گے آپ سے اچھا کرے گا نہ بھی کرے تو کیا فرق پڑتا ہے آپ کی جگہ کوئی دوسری لے لے گا گھر والے بھی رو کر تھک جائیں گے پھر آپ کبھی کبھی یاد آئیں گے شروعات میں لگاتار یاد آئیں گے پھر فریکوینسی گھٹ جائے گی پھر شادی بیاہ میں کبھی مجلس جمے گی بہت اچھا آدمی تھا ایسا تھا جو آپ کو پسند نہیں کرتا وہ بھی یہ بولے گا کیوں برا ہو لوگوں کے بیچ میں آپ کی برائی کر کے وہی آپ کی تعریف کرے گا جیسے بھائی اچھا آدمی تھا وہ چلا گیا آپ کی اچھی باتیں اس کو یاد رہیں گی اور بری باتیں وہ چھپا لے گا جس سے اس کا آپ کا کھٹکتا تھا اور کیا سالوں سال پڑے رہنا ہے معلوم نہیں کب تک قیامت تک پڑے رہنا ہے آج زمین کے اوپر ہے تو زمین کے نیچے ہوں گے کتنے لوگ آئیں گے آپ کی قبر میں بہت ممکن ہے کسی اور کی قبر کھودتے کھودتے ہماری قبر میں سے ہماری ہڈیاں نکل آئیں تھیلی بنا کے سائڈ میں ڈال دیں گے یہ بھی بھائی آخر میں جب دفن کرتے ہیں بولیں گے بھائی اس کو بھی ڈال دو رہ جائے گا اوپر ہی آپ رہ جائیں گے اوپر ڈال دیا جائے گا واپس ہاتھ ہٹک لیں گے لوگ آپ کی پوٹلی ڈال کے نیچے پڑے رہنا ہے اسے کیا تیاری کی ہم نے اس کے لیے وقت نکل جا رہا ہے ایک ایک دن قطرہ قطرہ قطرہ پورا برتن خالی ہو جا رہا کب کریں گے ہم تیاری اس کے لیے کب جاگیں گے ہم کب سوچیں گے کہ موت کل بھی آ سکتی ہے آج بھی آ سکتی ہے ہم سمجھتے نہیں موت ٹائم ہے بہت کیا لوگ نہیں مر رہے دنیا میں کیا ان لوگوں کو معلوم تھا آج مرنے والے تھے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا ماشاء اللہ کوئی بہت بیمار پڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر بول دیا تھا بس ختم وہ نہ عام طور سے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ابھی زندگی ہے لیکن نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ختم ہو چکی ہوتی ہے زندگی آدمی سمجھتا ہے باقی ہے لیکن بعض اوقات ختم ہو چکی ہوتی ہے ایک دن بچا رہتا ہے لیکن وہ ایک دن فضول چیزوں میں لگا دیتا مر جاتا اگلے دن زندگی کا صحیح استعمال کریں آپ کے پاس بہت قیمتی چیز ہے اللہ نے انسان کی ناکامی اور کامیابی کا مدار وقت پر رکھا ہے اسی لیے اللہ نے جب انسان کے خطارے کا ذکر کیا تو وقت کی قسم کھائی خوش قسم زمانے کی قسم وقت کی وقت کو کہتے ہیں وقت کے حصے کو کہتے ہیں قسم زمانے کی قسم وقت کی انسان گھاٹے میں ہے خسارے میں تو اللہ نے جب انسان کے خسارے کا ذکر کیا تو وقت کی قسم تسمکھائی معلومات انسان کے خسارے میں وقت کے برباد کرنے کا دخل ہے کیونکہ یہی تو وقت ہے اس میں آدمی ایمان لائے عمل صالح کرے اور برائی ہو جائے تو توبہ کرے اصلاح کرے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کر لے کب کریں گے مرنے کے بعد انتظار انتظار کرتے کرتے وقت آگے آگے آگے ڈالتے ڈالتے ڈالتے موت کا فرشتہ آ جائے گا وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا نہیں ابھی ٹھہرو ذرا کام باقی ہو اس کو جو وقت دیا گیا اس پر لے جائے گا بادشاہ کے لیے بھی رکتا نہیں اس بنیادی نقطے کو جو آدمی یاد رکھے موت کو جو یاد رکھتا ہے موت کی یاد اپنی اصلاح اور صلاح کے لیے کامیابی کے لیے نیکیوں کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے کاموں کی تکمیل کے لیے موت کی یاد بہت بڑا محرک ہے ریسٹ کر دیتا ہوں انسان کو ٹائم کم ہے تب صحیح ہو جاتا سب ٹائم بہت ہے سست ٹائم کم ہے تیزی اگر اپنے اندر تیزی لانا چاہتے ہیں تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور یاد دلائیں ٹائم کم ہے کتنا کم ہے معلوم نہیں اگلے منٹ بھی مر سکتا ہوں لیکن آدمی شیطان اس کو امید دلاتا ہے یا وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے تمنا دلاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے ارے ابھی بہت زندگی باقی ہے ابھی تو شروعات ہے تیری جوانی کی ابھی تو کریئر تھوڑا بزنس ابھی تو تھوڑا رفتار پکڑا ہے یا وما شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں ہے کتنے ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ دولہا دلہن آ رہے ہیں دلہن کو لے کے آ رہے ہیں بارات آ رہی ہے خوشی خوشی آ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا مر گئے کتنے خواب تھے ایسی زندگی گزاریں گے ایسا کریں گے ایسا کریں گے کتنوں کے خواب سے سب ختم موت کا فرشتہ کسی پر رحم نہیں کرتا کہ جانے تو چھوڑ دو اس کو بزی ہے بیوی ہے بچے ہیں جاب ہے ماں باپ ہیں اس کو نہیں لے جائیں گے جانے تو رہنے تو رہ جا بیٹا ادھر موت کا فرشتہ کسی کو نہیں چھوڑتا ہے لے جاتا ہے چھین کے لے جاتا بھیڑ میں سے سب کا رونا دھونا اس کو واپس نہیں لاتا تیاری کریں اس کی اس دن کی تیاری کریں جس دن کے بعد زندگی ختم ہماری ہونے والی ہے ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں اور اس پلانٹ پہ ہم واپس آنے والے نہیں ایک بار ہی آئے ہیں یہ آخری بار ہے یہاں سے گئے تو ختم موقع ختم پھر آخرت سیدھے اس کی تیاری ہے کیا وہ انجام ہی انجام ہے موقع ہی نہیں اس میں کرنے کا کوئی اپرچونٹی نہیں آج بہت ہے اپرچونٹی جو چائے کر سکتا ہے چوبیس گھنٹے میں کیا نہیں کر سکتا مرنے کے بعد ایک سیکنڈ اللہ دے دیں مجھ کو بس ایک کام رہ گیا تھا ایک سائن رہ گئی تھی نہیں ایک سیکنڈ بھی نہیں واپس موقع ملنے والا نہیں وقت برباد نہ کریں فضول چیزوں میں وقت برباد نہ کریں اپنی زندگی کی قدر کریں یہی وہ وقت ہے جو آپ کی زندگی کا حصہ ہے یہی یعنی وقت آپ کی زندگی کا حصہ ہے اس کو برباد نہ کریں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من صحبت البقالین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے لوگوں سے ایسے لوگوں کی صحبت سے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے جو وقت کو برباد کرتے ہیں بقال جو ٹائم ویسٹ کرتا ہے اپنا بھی دوسروں کا بھی کچھ لوگوں کا مقصد نہیں ہوتا ہے وہ آپ کا بھی وقت برباد کرتا ہے وہ اپنی زندگی تو برباد کرتے ہیں ان کی صحبت سے آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے آپ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو زندگی کے مقصد کو یاد رکھتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو بری صحبت سے بچیں جو وقت کو برباد کریں باب نمبر ستائیس طالب علم کے لیے علم کے حصول کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس علم کو اپنے تک روک کے نہ رکھے بلکہ اس کو عام کرے اپنے دائرے میں اپنی استداد کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل وانی آیا میری طرف سے پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کے لیے کثرت علم ضروری نہیں ہے حفاظت علم ضروری ہے کہ ایک انسان جتنا علم اس کے پاس ہے اتنا پہنچا دے جو کتوں کافی ہے آیات احادیث علماء کی باتیں پہنچا دے ہاں اپنی طرف سے تشریح توضیح تفسیر فتویٰ یہ نہیں یہ علماء کا کام ہے طالب علم ایک عام انسان بھی اگر کوئی بات حق بات اس نے سیکھی اس کو اچھے سے سمجھا یاد رکھا جو کہ تو پہنچا دے یہ ساری امت کو حکم ہے اس سے آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کے لوگوں کو فتوے دیں گے اس میں وہ بات نہیں ہے اس میں تبلیغ کی بات ہے تبلیغ کے لیے آپ کو بس یاد رکھنا ہے جو کا طور پہنچانا ہے نظر اللہ عمران سنا یاد رکھا اور پہنچا دیا تو یاد رکھنا اس کے لیے ضروری ہے تبلیغ کے لیے لیکن دعوت کے لیے ایک آدمی لوگوں کی کو نصیحت کرے ان کے درمیان کھڑے ہو کر دین کی بات کرے اسلام کی تشریف کرے ایسے آدمی کے لیے علم ضروری ہے اس کے لیے حکمت ضروری ہے سبیل ربی کا بالحکمہ اپنے رب کی طرف دعوت دے اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دے حکمت کے ساتھ وہاں حکمت ضروری ہے بغیر حکمت کے دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے گا الٹا کرے گا نقصان کرے گا اس کے لیے بصیرت ضروری ہے بصیرت ہی نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ دعوت کے لیے بصیرت ہونا چاہیے دعوت کے لیے حکمت ہونا چاہیے لیکن تبلیغ کے لیے قدرے دونوں ایک اشتراک اس میں ہے لیکن فرق ہے تھوڑا اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کریں نہیں کریں کون کریں کتنا کریں جتنا آپ نے سیکھا ہے اس کو پہنچانا جو کا تم ہر آدمی کر سکتا ہے بشرطے کہ اس میں ملاوٹ نہ کرے جو کا تو پہنچائے لیکن اسلام کا نمائندہ بن کر لوگوں کو اسلام کی تودین کرنے کے لیے اور اسلام کے مفاہین لوگوں کو سکھانے کے لیے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس گہرائی بعض لوگ شروعات تبلیغ سے کرتے ہیں اور پھر جب مشہور ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے مسائل میں بھی بولنے لگتے ہیں جو ان کے دائرے کے باہر ہیں اور وہیں سے ان کا زوال اور لوگوں کی گمراہی شروع ہوتی ہے یہ اپنا دائرہ یاد رکھنا ضروری ہے تو طالب علم بھی علماء کی ماتحتی میں یہ کام کریں تبلیغ کریں لیکن اپنے دائرے میں یہ نہ ہو کہ وہ مفتی بن کے کھڑا ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ آیات اور احادیث سے استعمال کر کے اشتہاد کرنے لگ جائے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے گہرائے کے بعد یہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہیں سلیم ابن عام رحم اللہ کہتے ہیں ابی امام کا الباہری ہم ابو امام الباہری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھا کرتے تھے ان کی مجلس میں شریک ہوتے حاضر ہوتے وَيُحَدِّثُنَا حَدِيثًا كَثِيرًا تو ہمیں بہت سی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فَإِذَا جب حدیث بیان کرنے سے خاموش ہو جاتے حدیث بیان کر دیتے بہت سی حدیثیں اور سمجھ لیا محفوظ کر لیا اب یہ وہ انا کما جیسے تم تک پہنچایا گیا ہے نا تم بھی ہماری طرف سے دوسروں تک پہنچا دو علم کو دوسروں تک پہنچاؤ لیکن جتنا سنا ہے اتنا ہی جیسا سنا ہے ویسا ہے اضافہ کر کے توڑ مڑوڑ کے اپنے فہم کے مطابق بنا کے نیا کچھ تو نہیں جو ہے وہ پہنچانا امانت بھی ضروری ہے علم میں امانت داری ضروری ہے تو تبلیغ کرنا چاہیے شوق ہونا چاہیے بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے لیکن گھر والوں کو بھی نہیں بتاتا پاس پڑوس کو دو صحباب کو نہیں بتاتا تو جہاں اس کا دائرہ ہے جو لوگ اس کی بات مان سکتے ہیں سن سکتے ہیں ان تک بات پہنچانا چاہیے علم کو روک کے نہیں رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان لدین یا تمونا ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون یقینا وہ لوگ جو چھپا جاتے ہیں ہماری ما انزلنا من البينات والهدى جو ہماری ہم نے دلیلیں حق کی دلیلیں اور ہدایت کی باتیں رہنمائی ہم نے کتاب میں نازل کی ہیں انہیں چھپا جاتے ہیں جب تک جبکہ ہم نے انہیں کتاب میں ان کی وضاحت کر دی ہے ماں بینا اور انا سفل کتاب ان کا کیا حال ہے جو حق واضح ہونے کے بعد بھی حق بیان کے بھی لوگوں سے اس کے اہل سے حقداروں سے چھپاتے ہیں اولا اکیل اللہ ایسے لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے وہ یدان اللہ اور لانت کرنے والے سب ان پر لانت کرتے ہیں اللہ لبین اطاب و اسلح و بین کا اولا اک اطب ان الرحیم ہاں مگر وہ لوگ جو اپنے اس برے کام سے توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کریں اور چھپائے ہوئے کو لوگوں کے سامنے عام کریں بیان کریں تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہوں کے علم کا چھپانا ایک جرم ہے اور اس جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ کی لانت کا حقدار آدمی ہو جاتا ہے اللہ کی لانت کا حقدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے کون اتنا جری ہے کہ اسے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو جانوروں کو بھی ضرورت ہے لیکن یہ ایسا جرم ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جاتا آدمی غلانت کا حقدار ہو جاتا ہے اللہ کی ناراضگی کا حقدار ہوتا ہے علم کو اس کے اہل سے چھپانا گناہ ہے علم کو اس کے اہل سے چھپانا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصوب عل قما ہوں جو آدمی اس سے کچھ پوچھا جائے دین کی بات پوچھے کوئی اور چھپا جائے اس سے وہ محتاج ہے اس کی ضرورت ہے اس کو بتانا ضروری ورنہ غلطی کرے گا گمراہ ہو جائے گا اس سے علم چھپا لے جبکہ اس سے وہ پوچھ رہا ہے پوچھنے والا ضرورت مند ہے وہ علم کا حقدار سے علم کو چھپائیں قیامت کے دن اللہ تعالی آگ کی لگام اس کے منہ میں لگا دے گا دنیا میں اپنی زبان کو تو نے لگام لگائی اور حق نہیں بتایا نا اس کے سزا میں تجھ کو قیامت کے دن آگ کی لگام لگائی جائے گی تیرے منہ میں تو نے علم کو روکا زبان کو بند رکھا گویا کہ لگام جو جانور کو کنٹرول کرنے اور روکنے میں استعمال ہوتی ہیں تو نے اپنی زبان کو روکے رکھا حق بولنے سے تو اب تجھ کو لگام لگائی جائے گی لیکن وہ لگام آپ کی ہوگی بیوی بچوں کو بھی دین نہیں سکھاتا ہے بعض اوقات آدمی کتنا بزی ہوتا ہے لیکن واٹس ایپ پہ دوستوں کے درمیان بحث و مباحثے میں اس کے پاس وقت کم پڑ جاتا ہے بچی بات کل کریں گے آج اتنا کافی ہے اس طرح بول کے بات ختم نہیں ہوتی اس کی اگلے دن جاری رہتی ہے لیکن بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین نہیں سکھاتا ماں باپ کو دین نہیں سکھاتا آدمی کو چاہیے کہ وہ حقدار سے علم کو نہ روکے علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری کہ علم کو اس کے اہل کے سامنے بیان کیا جائے اور لوگوں کے سامنے وہی باتیں بیان کی جائیں جو سمجھ سکتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الناس بما اتحبون ان لوگوں کے سامنے وہی بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا انکار کیا جائے لوگوں کے سامنے وہی بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکیں ایسی پیچیدہ باتیں ان کے سامنے بیان کرنا صرف اپنے علم کے اظہار کے لیے جو نہ صرف یہ کہ وہ سمجھ نہ سکیں اس کی وجہ سے کنفیوز ہو جائیں دین کے بارے میں شک میں پڑ جائیں اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے اس کو تو ایسی باتیں جو بہت اختلافی مسائل ہوں عقیدے کی باریکیاں ہوں یا ایسی باتیں جو ان کے لیے قابل فہم نہیں ہیں عمر کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے ایسی باتیں ان کے سامنے بیان کرنا بس اس وجہ سے اس اس وقت چیز کے بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کتنی باریک باتیں جانتا ہوں کتنی باتیں میں اختلافی جانتا ہوں پیچیدہ کر دینا ان کے سامنے نہیں لوگوں کو سادہ کر کے سمجھانا دیا یس سرو ودا تو سرو آسان کرو مشکل مت بناؤ لوگوں کو دین کی بات آسان کی جائے اور آسان سے مشکل کی طرف آدمی جائے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انت بمحدث حدیثا لا تبلغه الا كان لبعضهم جب بھی تو لوگوں کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کرے گا جس تک ان کی عقل کی رسائی نہ ہو یقیناً بعض کو تو ان میں سے فتنے میں ڈال دے گا جب بھی تو لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرے گا جو ان کی عقل میں نہ آئے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تو ان میں سے سب کو نہ صحیح کچھ کو تو فتنے میں ڈال دے گا کنفیوز کر دے گا ہو سکتا ہے وہ غلط مطلب لیں ہو سکتا ہے وہ شک میں پڑیں گمراہ ہو جائیں گے لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرو جو جن کو وہ سمجھ سکتے ہیں اور اگر کوئی مشکل بات ایسی ہے جو ان کے لیے جاننا ضروری ہو اس کو آسان آسان زبان آسان مثال دلیلوں کو آسانی کے ساتھ سمجھانا شفقت اور نرمی سے ان کو سمجھانا آسان کے لیے ان کو فتنے میں مت ڈالو تو یہ باب تبلیغ کا ہے اس میں معلوم ہوا علم کو چھپانا نہیں علم کو پہنچانا لیکن اپنی حد یاد رکھنا اور لوگوں کی عقل اور فہم کی رعایت کرنا ہر آدمی کے سامنے ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو ایک حدیث بتائی لیکن کہا اس کو مت بتاؤ دوسرے تکیہ کر لیں گے ابلا ابشر الناس میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں کہا نہیں وہ تکیہ کر لیں گے فیت فیت رہی وہ کہیں ٹیک نہ لگا لیں تو یہ بھی بات یاد رکھیں باب نمبر اٹھائیس بلا علم گفتگو سے اجتناب کریں علم کے بغیر نہیں بولیں جہاں تبلیغ کی ترغیب ہے وہیں علم کے بارے میں لا علمی کے اقرار کی بھی ترغیب ہے اور بغیر علم کے بولنے کی ترغیب ہے ڈانٹ ہے اس پر ابن تعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومن تکلم فی الدین بلا علم کان کاذبا وان کان لا يتعد لا يتعمد الكذب جو آدمی دین کے معاملے میں بغیر علم کے بات کرے گا وہ جھوٹا قرار پائے گا چاہے جھوٹ بولنے کی اس کی نیت نہ رہی ہو کیونکہ غلط بات ناحق بات حق کے برخلاف بات کو ہی تو جھوٹ بولتے ہیں تو اگر واقعی وہ بات حق نہیں ہے اور غلط ہے اور یہ بولے گا بلا تحقیق تو وہ دین میں جھوٹ بولنے کا مرتکب ہوگا تحقیق کے ساتھ ہونا چاہیے آدمی بغیر ان کے بات نہ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں گمراہی کے اسباب میں سے یہ بتایا کہ کچھ لوگ بغیر علم کے اپنی رائے سے دین میں بولنے لگیں گے آپ فرماتے ہیں ان اللہ يقبض العلم العباد اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں سے بالکل ایک دم سے چھین لے اولا يقبض بے بقبض علما بلکہ علم کو اللہ اٹھائے گا علما کی وفات کے ذریعے سے ایک ایک کر کے علماء کو اٹھاتا جائے گا ان کی موت سے علم بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا اذا لم حقاعد عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا یہاں تک کہ عالم باقی نہیں رہیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا ان نیم حکیموں سے کم علموں سے آدھے عالموں سے عالم نما سے لوگ دین کی باتیں پوچھیں گے اور وہ کیا کریں گے کیونکہ علم ہوگا نہیں لیکن پوچھنے والا ہے تو خالی ہاتھ کو نہیں لوٹانا چاہیے تنہا کچھ تو دیں گے بہت سارے آپ دیں گے جو اسٹیج پر کھڑے ہونے والے ہوتے سوال کچھ بھی پوچھو جواب دیں گے خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے چاہے کتنا ہی عقل سے بنا کے اسی جگہ تعمیر کر کے کیوں نہ دیا جائے اتنی کا سلف کا نہیں جو آدمی اپنی لا علمی کا اعتراف نہ کر سکتا ہو اسے علم کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جنہیں جو جاہل ہوں گے لیکن لوگ ان کو چونکہ ایک دم جاہل کو کوئی سردار بنا تھا تھوڑا بہت ان کو معلوم ہے اندھوں میں کہنا راجا ہم کو نہیں آتا کچھ ان کو تھوڑا آتا وہ تھوڑا والا جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں جو جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم تو علیف جانتا تو علیف کا عالم ہوگا نا یہ کوئی بات نہیں ہے اسی لیے کہا کہ عالم اٹھا لیے جائیں گے معلوم ہوا کہ لوگوں میں عالم ہوں گے عالم ایک الگ چیز ہے ورنہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی تو کہ سارے عالم ہو گئے آپ کا پھر بچہ بھی عالم ہو گیا وہ بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے علماء واقعی جو دین کا گہرا علم رکھنے والے ہیں وہ علماء ہیں باقی پھر یا تو عوام ہے یا تو العلم ہے تو ایسے لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوگا لوگ ان کو اپنا سردار بنائیں گے تو گمراہ بنیں گے کیسے گمراہ ہوں گے کیسے اب تو بغیر علم وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے معلوم کی گمراہی آتی ہے دو چیزوں سے ایک علماء کی قلت سے علماء بہت ضروری ہے علماء نہ ہو تو گمراہی آتی گویا کہ وہ دروازہ ہیں جو گمراہی کو روکے رہتے ہیں وہ بام کی طرح روک کے رکھتے ہیں گمراہی کو جب وہ چلے جاتے ہیں تو گمراہی آ جاتی ہے پھیل جاتی ہے اور دوسرے گمراہی پھیلتی ہے نا اہل کے دین کے معاملات میں گفتگو کرنے سے جو آدمی لایا نہیں بولنے کی وہ بولے شری علما بولتے ہیں لوگ سکت ان انتہا خلاف جاہل اگر صرف چپ رہے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے بہت سارے جاہلوں کے بولنے کی وجہ سے اتنے سارے اقوال بنے ہوئے ہیں لوگ کنفیوز اسی لیے ہوتے ہیں یہ کرنا کہ وہ کرنا وہ کرنا کہ یہ کرنا اس لیے کہ ایسے ایسے لوگوں نے بولا ہوتا ہے جن کو بولنا نہیں چاہیے اور ایک آدمی اگر حجت میں خاموش ہو جائے تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ چپ نہیں بیٹھتا کبھی بولتا ہوتا بحث میں کبھی جائے چپ نہیں بیٹھتا جو جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے وہ بولتا ہی لڑتا ہی وہ بات پیچھے لیتا ہی نہیں اپنی گاڑی یہ بڑا مسئلہ ہے تو جاہل لوگ جب فتوی دینے لگیں گے گمراہی آئے گی ایک روایت میں ہے بے ویو نہ لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں فتوا پوچھا جائے گا تو اپنی رائے سے فتوی دیں گے قرآن و سنت کی دلیلوں کی بنیاد پر نہیں سلف کے آثار کی بنیاد پر نہیں اپنی رائے سے میرے خیال میں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے فیوقلون ویقلون وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اس معاملے میں آپ دیکھیے سلب کا طریقہ کیا تھا مسروق رحم اللہ کہتے ہیں دخل نیال عبد اللہ مسعود قال یا ایو الناس من علم شیئا فلیقل بھی ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم ابن مسعود نے کہا اے لوگو جو کوئی علم کی بات جانتا ہو اسے بیان کریں اور جو نہیں جانتا ہو وہ صاف کہہ دے کہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ اللہ عالم یہ کیوں کہتے ہیں بھائی ہم کو نہیں معلوم اللہ بہتر جانتا ہے اللہ عالم کہتے اللہ عالم کہ یہ بھی علم کی بات ہے یہ بھی انسان کے علم کی دلیل ہے کہ جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں صاف کہہ دیں کہ اللہ بہتر جانتا اللہ عالم اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قل ما من من اجر وما انا اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہیے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا اپنی دعوت پر اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں زبردستی باتیں بنا کے بولنے والوں میں سے نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کرتا ہوں ابل حکم رسالات اور رب میں اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس پیغامات لاتا ہوں اپنی طرف سے بنا بنا کے نہیں بولتا جبیر ابن متعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجل خال یا رسول اللہ ای البلدان احب الى اللہ و ای البلدان ابغض الى اللہ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول ذرا یہ تو بتائیے کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں کون سی ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند جگہ کون سی ہے آپ نے فرمایا لا ادری حس اللہ جبرین میں نہیں جانتا جب تک کہ میں جبرین سے پوچھ نہ لوں بتا نہیں سکتا میں نہیں جانتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کا میں نہیں جانتا ہاں یہاں تک کہ میں جبری سے پوچھ لوں پھر بتاؤں گا فاتح ہوں جبریل فاتا ہوں جبریل ان احب الى الله المساجد البقاء الله الاسواق تو جبریل آئے اور آپ کو بتایا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہیں مساجد ہیں اور مقبول ترین جگہیں بازار ہیں مسجدوں میں اللہ یاد آتا ہے آخر اس کی تیاری ہوتی بازار میں دنیا دنیا دنیا ہوتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے تو محبوب ترین بازار میں جانا حرام نہیں لیکن بازار میں یہ ہوتا ہے اس سے جو بچا وہ بچا نہیں بچا تو نہیں لیکن یہاں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں کیا فرمایا مجھے نہیں معلوم ایک بہادر آدمی یہ جملہ بول سکتا ہے میں نہیں جانتا بعض اوقات علماء کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور نوجوان بچے ہوتے ہیں عالم کہتا نہیں معلوم تو یہ اپنی طرف سے اشتہار کر کے بولتا میرے خیال میں عالم صاحب یہ بھی ہو سکتا نا ایسا چپ نہیں بولنا نئے معلوم کا مطلب جب عالم ہو رہا نہیں معلوم خاموش ہے وہ اشتہاد کرنے کا اہل ہو نہیں کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ بھائی احتیاط ہے یہاں پر قدم میرا پھسل نہ جائے اور تو لگڑا لگا ہو کے تو دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے بیٹھ جاؤ کم نہیں بولنا بھی عقل کا حصہ ہے عقل مندی میں صرف بولنا نہیں ہوتا ہے چپ رہنا بھی ہوتا ہے ایک زبان بتیس ہزار ہے غلط وقت پہ بولنا بہت بڑی مصیبت بن جاتا ہے خاموش رہنا بھی عقل مندی ہے خصوصاً علماء کی مجلس میں اسائل وہ سائل بنے قائل نہ بنے وہ آدمی علماء سے پوچھے ٹھیک ہے نہیں معلوم تو پوچھتا رہے علماء کی مجلس غنیمت لیکن اس میں علماء بول رہے ہیں کچھ تو یہ اس میں اپنا بکوا دے رہا ہے کچھ معلومات نہیں ہے اپنی طرف سے بولنا ہے ٹھیک نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں العلم اشیاء علم تین چیزوں کا نام ہے کتاب الناطق و سنت ودا ولا علم تین چیزوں کا نام ہے ایک کتاب الناطق اللہ کی کتاب و سنت ابین نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور الصلف کا طریقہ اور تین میں نہیں جانتا یہ نہیں بولے کہ میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا بولنا بھی علم ہے میں نہیں جانتا بولنا بھی کیا ہے علم ہے کیونکہ کوئی انسان سب کچھ نہیں جانتا لہذا ایک انسان جو واقعی جانتا ہے کہ قیامت کے دن جواب دینا ہے اللہ سن رہا ہے غلط بولا تو پکڑا جاؤں گا گمراہ ہوں گے لوگ میرے غلط بولنے سے وہی آدمی جو یہ جانتا ہے وہی ہمت کرتا ہے کہ بولے نہیں جانتا وہ جاہل ہے جو اللہ کو نہ جانے آخرت کو نہ جانے کیا جانتا ہے وہ جاہل ہو سارا علم برباد یہ ڈر ہونا چاہیے یہ ڈر ہونا چاہیے باب نمبر انتیس خواہش نفس کی بجائے علم کی پیروی کرنا ہے بعض اوقات علم آ جاتا ہے حق معلوم ہوتا ہے لیکن انسان اس کی پیروی نہیں کرتا ہے اکثر اہل بدعت میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے ان کو اہل ہوا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں علم آ جانے کے بعد بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ام الحوا پہو میل النفس الشعی ہوا خواہش آدمی کے نفس کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اس کو کہا جاتا ہے وہ ہویا یا اس کا پیڑ جو ہے انہوں نے بتایا کہ عربی زبان میں اس کا کیسے الفاظ بنتے ہیں وہ اما ہوا ہوا یا یا ہوئی ہوئی جو لفظ بنتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا وہ مزدور ہو الم اس کا مزدور کیا ہے الہی وہ الا دن نفسل محبوب جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے بہت چاہتا ہے اس کو بھی ہوا کہا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر حق یعنی اللہ علماء نے کہا اس کی یہی مانا اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا تو آسمان اور زمین میں اور ان کے درمیان فساد آ جاتا بگاڑ ہو جاتا جیسا لوگ چاہ رہے ہیں ویسا اللہ کرنے لگ جائے اللہ تعالیٰ اپنی علم و حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے لیکن لوگ جو چاہ رہے ہیں بارش ہمارے یہاں ادھر نہیں ہو ہم کو زیادہ یہ ملے ان کو نہ ملے انسان کی بنیاد پر اللہ اگر فیصلے کرنے لگ جائے اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا آسمان و زمین میں فساد برپا ہو جاتا معلوم ہوتی ہے کہ خواہشات کی اتباع سے فساد آتا ہے آسمان و زمین میں فساد آ جاتا تو سارے فساد کی جڑ کیا ہے خواہشات کی اتباع خواہش نفس ابن کثیر اللہ فرماتے ہیں قال مجاہد و ابو صالح الحق اللہ عز وجل اس آیت میں کہتے ہیں کہ مجاہد ابو سال سدی کہتے ہیں یہ مفسرین ہیں ان کے اقوال علماء ذکر کرتے ہیں یہاں پر حق سے مراد اللہ اللہ وجل ہے اگر اللہ ان کی خواہشات کی مطابق کرنے لگ جاتا تو آسمان و زمین میں فساد آ جاتا ہے والمراد لو اجابهم الله الى ما في انفسهم من الهوى وشرع الامور على وفق ذلك لفسدت السماوات والارض ومن فيهن کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنے لگ جاتا اور شریعت کے احکام اس کے مطابق نافذ کرتا اس کے مطابق دیتا شریعتیں مقرر کرتا لوگوں کی چاہتوں کے حساب سے تو آسمانوں میں اور زمین میں اور ان کے درمیان ساری چیزوں میں فساد آ جاتا ہے ائی فساد احوا اہم وقت ان کی خواہشات کے بگاڑ کی وجہ سے کچھ بھی چاہتا آدمی انسان کچھ بھی چاہتا ہے الٹا پلٹا کچھ بھی مانگ لیتا اللہ سے بعد میں ہوتا اچھا نہیں ملا جب اللہ نہیں دیتا بعض اوقات پریشان ہوگی کیا اللہ موت دے دے بعد میں ڈرتا ہے کہ کہیں واقعی تو نہیں آ جائے گی موت کیونکہ وہ ایموشنل تھا کبھی بچوں میں ملانت کر دیتا ہے برباد ہو جاؤ تم لوگ بعد میں سوچتا ہے کہ نہیں نہیں ہونا چاہیے انسان ایسا ہے جذبات میں آ کے کچھ بھی کر دیتا ہے کچھ بھی بولتا ہے اگر ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے لگ جاتا تو آسمان و زمین میں فساد آ جاتا ہے کیوں ان کی خواہشات بھی فساد والی ہیں اور ان کی اتنی خواہشات ہیں کہ سب میں اختلاف ہے کوئی ہاں تو کوئی نہ ہے کس کے مطابق فیصلہ کیا جائے سنت سے اعراض خواہش نفس کی پیروی ہے خواہش کی پیروی کیا ہے نبو علم سامنے آ جانے کے بعد بھی آدمی اپنی رائے سے چلے نبو علم کو قبول نہ کرنا خواہش کی بنیاد پر ہوتا ہے اللہ نے فرمایا تھا علم یہ سجیب نبی اگر یہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے فعلم تو آپ اچھی طرح اس بات کو جان لیں ان کہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ومن ممن اتبع هدى من الله اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی رہنمائی کے بغیر ہی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے یا اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کے خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے یا اللہ کی رہنمائی کی روشنی سے محروم ہو کر خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے ان اللہ لا دل قوم غالمین اللہ تعالیٰ ظالموں کو رہنمائی نہیں دیتا ہے منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا ہے ہدایت نہیں دیتا ان کو یہاں معلوم ہوا کہ اے نبی اگر وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتے تو اس کی بنیاد اور وجہ یہی ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں معلوما کے خواہشات کی پیروی اور چیز ہے سنت کی اتباع اور اور نبوی علم کی قبولیت میں معنی خواہشات کی پیروی ہوتی ہے اسی لیے علماء نے سنت کے بالمقابل بدعت کو رکھا تو اس کو ہوا کہا اور بداتیوں کو اہل احوا کہا کیوں اس لیے کہ سنت کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ جو سنت چھوڑ کے اور کچھ کر رہا ہے وہ ہوا کی وجہ سے کر رہا ہے وہ صاحب ہوا ہے حق آنے کے بعد کیا ہے الا الضلال حق کے آ جانے کے بعد پھر گمراہی کی رہ جاتا ہے اگر آدمی حق کو نہ مانے تو گمراہی ہے بھائی جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ ایک ہی ہے وہ راستہ چھوڑ کے کوئی بھی راستہ چلے گمراہی تو ہے منزل پہ نہیں پہنچے گا نبوی راستے کو اپنائے بغیر نجات ممکن نہیں اسی طرح سے خواہش نفس کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا یا داود انا جعلناك خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب بہت پیاری آیت ہے پورا ایک خطاب اس کے لیے ہونا چاہیے یا داؤد اے داؤد انا جعلنا کا خلیفہ فی الارض ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا مقرر کیا ہے فاحکم بین الناس بالحق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو حق سے کرنا حق کے مطابق کرنا ولا تتبع الهوى اور ہاں خواہشات کی پیروی نہ کرنا فیضلک عن سبیل اللہ کہ کہیں یہ خواہشات تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا نہ دے شديد جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے کیوں بما نسوا يوم الحساب اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے حساب کے دن کو بھولنے کی وجہ سے انسان اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور خواہشات کی پیروی کی وجہ سے انسان عدل و انصاف نہیں کر پاتا ہے یہ خواہشات کی پیروی ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر پاتا ہے خواہش نفس کی مخالفت یعنی آپ یہاں دیکھیں اللہ نے حق اور خواہش دونوں کو الگ کیا اور فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ ہمیشہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا الناس بالحق ولا تتبع الهوى اور خواہش کی اتباع مت کرنا خواہش کی پیروی مت کرنا کیونکہ خواہش کی پیروی کرنے والے خواہش کی پیروی کیا کرتی ہے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتی ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکنے والا جہنم میں چلا جاتا ہے خواہش نفس کی مخالفت پر اللہ نے انعام کا وعدہ کیا ہے وہ اما منفا کا مقامہ ہی وہ صحیح اور جو شخص اپنے اب یہ بھی آیت بڑی جامع ہے اس میں ترتیب ہے اللہ نے فرمایا تو جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا قیامت کے دن کی پیشی سے ڈرتا رہا اللہ کو جواب دینا ہے زندگی کا کھڑے ہو کے قیامت کے میدان میں حشر میں جواب دینا ہے اس سے ڈرتا رہا نمبر ایک وہ اور اپنی خواہش اپنی نف کو بری خواہشات سے روکتا رہا پر اندر جنت یہ الما ہوا تو اس کا ٹھکانا جنت ہے جنت میں جانے کے لیے بری خواہشات سے بری چاہتوں سے بری چیزوں سے بچنا ضروری ہے لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف تو خواہش پرستی سے بچنے کا علاج کیا ہے اللہ کو جواب دینے کا خوف جس کو یقین ہو کہ مالک اکاؤنٹ چیک کرے گا اور اکاؤنٹ میں گڑبڑ نہیں کرتا ہے اللہ تعالی حساب لے گا یہ استحبار انسان کے لیے خواہش پرستی سے رکاوٹ بن جاتا ہے تو جو انسان چاہتا ہے کہ خواہش پرستی سے بچے اس کو چاہیے کہ وہ آخرت کے حساب کو یاد کرے جو چاہتا ہے جنت میں جائے وہ خواہش پرستی سے بچے جو خواہش پرستی سے بچنا چاہتا ہے وہ حساب کو یاد رکھے باب نمبر تیس علم میں تحریف اور جھوٹ سے اجتناب قرآن کی آیات اس کی تفصیل احادیث کے الفاظ اس کے معانی اس سے مستبد احکام غلط بات کبھی نہیں بولنا دین کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا دین میں آیات میں تحریف نہیں کرنا نہ لفظی نہ معنوی اس لیے کہ جھوٹ منافقین کی علامات میں سے ہے ایمان کی علامات میں سے نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من علامات المنافق صلاح منافق کی علامات میں سے تین علامتیں نمایاں ہیں ایک روایت میں ہے آیت المنافق صلاح و انصام و صلاح و ضام اللہ و مسلم منافق کی تین نشانیاں ہیں اگرچہ وہ نماز پڑھے اگرچہ وہ روزہ رکھے نماز پڑھے اور دعوی کرے کہ مسلمان ہے کیا علامات ہیں ادا حدث قدم جب بھی بات کریں جھوٹ بولے وہ ادا واد اخلا جب بھی وعدہ کرے خلاف ورزی کرے وعدے کی توڑ ہی دے وہ ادا تم خان جب کبھی اس کے پاس امانت رکھو خیانت ہی کرتا ہے بولے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو توڑ دے اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے یہ تین علامات جمع ہو جائیں اور اس کا مزاج بن جائیں اس کا ایمان خطرے میں ہے یا تو بہت کمزور ہے یا تو ختم ہو چکا ہے یا تو عملی نفاق کی بدترین شکل میں مبتلا ہے یہ واقعی اعتقادی نفاق میں مبتلا ہے دونوں حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو سکتی ہے تو معلوم کی منافق کی علامت ہے کہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا جھوٹ ایمان کی علامات میں سے نہیں اللہ پر جھوٹ کا انجام کیا ہے اللہ نے فرمایا قال اتخذ اللہ ولدا یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے وہ اس سے پاک ہے بلکہ وہ تو ہر ایک سے مستغنی ہے اسے کسی کی حاجت نہیں ہے بیٹے کی کیا حاجت ہوگی لہو ما فی السماوات و ما فی آؤ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی سب اسی کا ہے اس کو کسی کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں وہ مالک ہے سب کا ان من سلطان جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے اللہ تعلمون کیا تم اللہ پہ ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم کو سرے سے کوئی علم نہیں قل ان الذين على الله الكذب لا يفلحون اے نبی کہیے جو بھی لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہونے کے وہ کبھی پلا نہیں پائیں گے متا ان پھر دنیا تھوڑا سا فائدہ دنیا میں مل جائے گا تم میں مرجیو ہوں لیکن پلٹ کے پھر ہمارے پاس آنا ہے تم من من اداب شدید ابیما قانون قرون اور ان کے اس کفریہ کلام کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اللہ کے لیے بیٹا گھڑتے ہوں بغیر ان کے کچھ بھی معلوم نہیں کچھ بھی بولتے اللہ کے بارے میں دنیا میں فائدہ مل جائے گا لیکن پلٹ کے تم کو ہمارے پاس آنا ہے پھر ہم تم کو سخت عذاب دیں گے اس کی وجہ سے اس کفری کلام کی وجہ سے اللہ پر جھوٹ شرک اور کبر تک جاتا ہے بلکہ آج آپ جھوٹ کی حدیں آپ کہاں تک چلے گی دیکھیے اللہ کی شان میں گستاخیاں رسول کے بار رسول کو اللہ کے برابر بنا دینا اولیاء کو اللہ کے برابر بنا دینا کتنی ساری بدعات ہیں جس کو دین سمجھ کے عمل کرنا یہ سب جھوٹ ہی کی تو شکلیں ہیں شرک اور بدعات میں عموماً جھوٹ ہی تو بنیاد ہوتا ہے لہذا بہت ساری گمراہیوں کی وجہ دین میں جھوٹ ہوتا ہے طالب علم کو اس سے بچنا چاہیے کبھی اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ نہیں بولے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ بھی دین میں نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کا انجام کیا ہے ان کدی بنا احد لئی تک کدیلا متعمدا مدن مقعده من النار مجھ پر جھوٹ بولنا ایسا نہیں جیسا کسی اور پر جھوٹ بولنا جو جانتے بولتے مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے بعض بولتے ہیں نا جھوٹی حدیثیں ان کی کتابوں میں جب ہوتی ہے کہا جاتا ہے کیا ہے تو کہتے ہیں دیکھیے دو لوگوں کی آپس میں سلاح کرانے کے لیے جھوٹ بول سکتے نا ملاوٹ کر کے بات کر سکتے کہ نہیں تو جب بندے اور بندے میں سلاح کے لیے کر سکتے ہیں بندے اور اللہ کے درمیان سلاح کے لیے کیوں نہیں کر سکتے لاجک کے اعتبار سے کوئی آدمی دیکھے تو صحیح بھی دکھائی دے گا اس کو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے دو لوگوں میں سلاح کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو یا بات کو بنا کے بول رہے ہو تاکہ کہ سلاح ہو جائے وہ معاملہ انسانوں کا ہے میرا معاملہ اس میں جوڑو مت کیونکہ ان دونوں کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانے میں جھوٹ بھی بول دے تو وہ دین نہیں بنتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اگر کوئی آدمی بولے وہ دین بن جاتا ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان کدی کدی بنا بنا لئی تک مجھ پر جھوٹ بولنا کسی اور پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے جو جانتے بولتے مجھ پر جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے وہ ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا دیا حلال و حرام میں جھوٹ بولنا اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لما تصفوا السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام اپنی زبانوں سے یہی جھوٹ موٹ نہ بول دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے لتفتروا على الله الكذب اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ گھڑنے کے مرتکب ہو جاؤ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون یاد رکھو جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے وہ کامیاب نہیں ہوں گے متاع قلیل دنیا کا تھوڑا سا فائدہ سمیٹ لیں گے وہ عذاب علیم لیکن پھر انجام کار ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے یہ حلال یہ حرام اپنی طرف سے پتوے دے دینا جو آپ کو پسند ہے حرام کیا اور جو آپ کو پسند ہے وہ حلال اس میں اختلاف ہے بعض علماء حلال بھی بولتے ہیں خواہش پرستی یہاں تک لے جاتی کہ انسان پھر حلال حرام میں اپنی طرف سے کچھ بھی بولنے لگتا ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے طالب علم کو دینی غیرت کے جوش میں آ کے حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے اور لوگوں کی آسانی کے لیے حرام کو حلال نہیں کرنا چاہیے ان کو دین سے قریب کرنے کے لیے حرام کو بھی آپ حلال کرتے ہیں چلتا چلتا کوئی بڑا آدمی پوچھا سونے کی انگوٹھی چلتی نا شادی میں بولے ہاتھ چلتی چلتی بعض علماء کا یہ بھی قول ہے ہاں نہیں کر سکتے ایسا حق بات بولنے والا آدمی جھوٹ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا ان يحدث بكل ما سمع آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرنے لگ جائے بغیر تحقیق کے وہ علم کو نشر نہ کرے غیر معتبر کتابیں عام نہ کرے غیر معتبر میسجز یا وہاں فارورڈ نہ کرے سنا بھی نہیں خود اس کو آگے بھیج دیا دو جملے اچھے لگے تو آگے کر دیا آگے بات بھی ہو سکتی ہے شرکیہ بات بھی ہو سکتی ہے بدعات بھی ہو سکتی ہے خرافات ہو سکتی ہے بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے نہ فارورڈ کرے نہ زبانی نہ قلم سے نہ موبائل فون سے آج بہت ساری گمراہیوں کے پھیلنے کا سبب یہ بنا کہ سیدھے سادے لوگوں نے بلا تحقیق باتیں آگے بھی پیش کر دی نہیں کریں لوگوں کا بھلا ہوگا برا مت کر جہالت میں امام مت کر معتبر ذرائع سے لے اور پھر آگے بھیج باب نمبر اکتیس اور یہ آخری باب ہے علم اور ایمان کو جمع کرنا صرف معلومات کا اضافہ نہیں کرنا بلکہ اس معلومات کے ذریعے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کیفیات کا حامل بننا جو ایک انسان کو واقعی سچا مومن بناتے ہیں جن تو ابن عبداللہ اللہ کہتے ہیں کن مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبم پتیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور وہ دور تھا جس میں ہم ابھی ابھی بالغ ہوئے تھے جوانی کے عمر کو پہنچے تھے الايمان قبل القران ہم نے ایمان سیکھا قرآن سیکھنے سے پہلے ثم تعلمنا فزدنا به ایمانا پھر ہم نے قرآن سیکھا تو ایمان میں ہم اور بھی بڑھتے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں توحید معلوم نہیں پہلے عقیدہ سیکھ پہلے بنیادی چیزیں سیکھ اس کے بعد علم حاصل کر پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن پہلے عقیدہ سیکھا دین کے بنیادی عقائد سیکھے اس کے بعد قرآن کی مثالیں واقعات احکام تفاصیل ہم نے سیکھی یہ مطلب نہیں کہ بالکل قرآن پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن سے دعوت دیتے تھے مراد یہ ہے کہ قرآن کا گہرا علم تفسیر کا گہرا علم باقی سارے احکام مثالیں واقعات اس کی تفاصیل بعد میں پہلے عقیدہ پہلے ایمان جو بنیادی چیزیں شہادتین اس کے معنی معلوم نہیں رہتے لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی کیا قبولیت کی شروط ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں نہیں معلوم محمد الرسول اللہ کے تقاضے کیا ہیں نہیں معلوم لیکن معلوم ہے کہ علی میں کتنے اقوال ہیں فلاں کا یہ قول فلاں کا یہ قول کس کو سنا بولتے ہوئے فلاں کو سنا میں نے تفسیر کا شوق لوگوں کو ہوتا ہے اچھی بات ہے لیکن عقیدہ آپ کو معلوم نہیں آپ کو تہارت کے احکام معلوم نہیں اور تفسیر پڑھ رہے آپ پیشاب پاخانے کے مسائل آپ کو معلوم نہیں ہیں اور آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں اکثر لوگوں میں یہ افراد اور تفریح کا معاملہ ہوتا ہے انسان کو چاہیے کہ بنیادی چیزوں کو پہلے سیکھے ہم تدرس کے بعد میں اس کو دیکھ چکے ہیں تو کہا کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا اس کے بعد ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا اور جب ہم نے اس طرح سے ایمان سیکھنے کے بعد میں پھر قرآن بھی سیکھا تو اس سے ہمارا ایمان اور بڑھ گیا امام ابن نے ماجا نے اس کو روایت کیا اور حدیث صحیح ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کی بات سن ان کے کیا بڑھ جاتا علم بڑھ جاتا علم تو بڑھتا ہی ہے لیکن اصل مقصود علم نہیں ہے ایمان ہے اللہ نے فرمایا ان المؤمنون ادا اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں دلوں پر کپ کپی تعریف ہوتی ہے وہ ادارت آیا تو وہ ایمان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں وعلی یہ توقع اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں جب آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو علم میں صرف علم میں نہیں ایمان میں بڑھتے ہیں معلومات کہ علم انسان لے اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تقویت دے اللہ نے فرما و ادا سم ما انزل الى رسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين جب وہ سنتے ہیں وہ علم وہ وحی جو رسول کی طرف نازل کی گئی ہے تو اے نبی آپ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں مما عرفوا من الحق اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہوتے ہیں یا قولون کہتے ہیں ربنا آمنا ان کی زبان سے نکلتا ہے جب حق ان کے سامنے آتا ہے اللہ کی بات ان کے سامنے آتی ہے تو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لیا ہے جیسے جیسے علم آتا جائے ایمان بھی اس کے ساتھ حاضر رہے اللہ کی بات صرف سننے کے لیے نہیں ماننے کے لیے یقین کرنے کے لیے ایمان لانے کے لیے حق آئے سامنے حق کو قبول کرے دل کے دروازے ہمیشہ اس کے لیے کھلے رکھے ربنا آمنا نا امنہ شاہدین اللہ ہمیں ہمیں حق کے گواہوں میں سے تو لکھتے کہ ہم نے حق کو قبول کیا تھا اس کی گواہی دی تھی کہ ہاں یہ حق ہے یہ مزاج ہمارا ہونا چاہیے کہ دین کے بعد جب ہمارے سامنے آئے تو صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے یقین کے مراتب ہم طے کرتے چلے جائیں ہر ہر بار جو قرآن کی سنے حدیث کی سنے دل ہمارا یقین کرتا چلا اور ہمارے یقین میں اضافہ ہو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ فرمانتا وہ انا لما الہدا بھی جنات نے بھی کیا کہا ہم نے جب ہدایت کو سنا تو ہم ایمان لیا ہم نے جب ہدایت کو سنا تو اس پر کیا کیا ہم نے ہمارا نالج بڑھ گیا ہم ایمان لیا ہدایت کی باتیں جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے یہاں سے ہدایت کی بات آئی حق بات آئی یہاں سے ایمان آئے ایمان تیار اس پر ایمان لے آنا اللہ نے دیکھیے حق کے سننے ہدایت کے سننے پر ایمان کی بات کی ہے صرف ایمان نہیں صرف علم نہیں ایمان نہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں اسود ابن ہلال کہتے ہیں آخری بات اسود ابن ہلال کہتے ہیں كان معاذ يقول للرجل من اخوانه معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اجلس بنا ذرا بیٹھو تو صحیح ہمارے ساتھ فلنؤمن ساعتا تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لے آئیں گے فیجلسانی فیذکران اللہ ویحمدانی وہ بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے بیٹھو تھوڑا اللہ کی بڑائی بیان کریں گے اللہ کا تذکرہ ہوگا اللہ کی باتوں پر اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ہوگا اس کی حمد و ثنا ہوگی اور اللہ کا تذکرہ کرتے تھے اس تذکرے کو کیا کرتے تھے اپنے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بناتے تھے بیٹھو تھوڑا ہم اللہ کو یاد کریں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے کہ اللہ کا تذکرہ دینی مجالس میں جو آئے وہ صرف علم کے اضافے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہونا چاہیے اسی لیے شروع میں جو میں نے بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم دینی مجالس میں آئیں اپنے ایمان کی تجدید کے لیے صرف علم اضافے کے لیے نہیں ورنہ کچھ وقت تک آئیں گے اور سوچیں گے اب علم آ گیا نہیں جاتے لیکن اگر یہ سوچیں کہ نہیں علم تو ہے معلوم تو ہے لیکن ایمان بڑھانا ضروری ہے ایک سطح پر ایمان رہتا نہیں گھٹا بڑھتا ہے لہذا ہم پھر سے دین کی بات سنیں گے تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جو ایمان کی تازگی کے لیے اور تجدید کے لیے دینی مجالس میں آئے گا وہ ہمیشہ آتا رہے گا اور کبھی تھکے گا نہیں وہ اثر لے گا دین کی بات کا اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری مجالس کو جن مجلسوں میں ہم نے بیٹھ کے کتاب و سنت کی اور سرد کے اقوال پر گفتگو کی اللہ رب العالمین اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور اس ان باتوں کو ہمارے لیے ہمارے علم میں ہمارے ایمان میں ہمارے تقوا میں ہمارے اخلاق میں بہتری کا ذریعہ بنائیں اور اس میں بولنے میں سننے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ رب العالمین ہم کو معاف فرمائیں اور ہماری اصلاح فرمائیں ہم کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ بہتر کرتا چلا جائے کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہم زوال کی طرف جائیں اللہ اس بات کی توفیق دے کہ ہم غلطی کر کے بھی ترقی کریں اس کی اصلاح کر کے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا ہر دن ہمارے لیے خیر کا ذریعہ اور ایمان اور عمل میں ترقی کا ذریعہ بنائیں اور آخر دن ہمارا زندگی کا بہترین ہو دین و ایمان کے اعتبار سے اور زندگی اسلام پر ہو اور ایمان پر اللہ ہمارا خاتمہ فرمائے ابو الحاظ اور صف اللہ علی عرحم رسول اس دور المیہ کے اختتام پر سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دور علمیہ کے انعقاد کرنے کی توفیق دی بڑا ہی قیمتی علمی منہجی اور دعوتی اور تربیتی دورہ رہا جس سے آپ سب لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اس پر ہم اللہ رب العالمین کا ادا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ دعوت سینٹر کے تمام ذمہ داروں کا جنہوں نے شیخ محترم کو یہاں بلانے کی موافقت دی اور ہمیں موقع فراہم کیا ہم شیخ کے علم سے استفادہ کریں اور شیخ سے کچھ سیکھیں لہذا دعویٰ سینٹر کے ذمہ داروں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو دعات ہیں جو ہمارے علماء ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جو الحمدللہ للہ دعویٰ سینٹر سے جڑے ہوئے ہیں اور دعوت تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو کوششوں کو قبول فرمائے اس طریقے سے ہمارے متعمین ہیں اور جو ہماری متعینات ہیں خواتین ہیں مرد اور خواتین ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے جب سے دورہ کا اعلان ہوا اسی وقت سے اس دورے کی کامیابی کے لیے بھرپور محنت شروع کی خواتین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہمارے متعین نے بھی ہر طرح کا تعاون کیا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں مال میں اور ان کی اولاد میں تمام چیزوں برکتہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ان کی محنتوں اور کوششوں کو اللہ تعالی نے قبول فرمائے اس طریقے سے آپ لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ دس دنوں سے جڑے رہے اور اس محفل میں شریک ہوتے رہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری کو قبول فرمائے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل میں بھی اضافہ فرمائے یہی اصل چیز ہے یہی خلاصے کلام ہے یہی خلاصے دورہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے ہم عمل کرنے کی توفیق مانگیں دورہ کے اندر میرے بھائیوں بہت ساری باتیں آئی ہیں وقت نہیں ہمارے پاس شیخ کے پاس بھی وقت نہیں ہے ابھی شیخ یہاں سے نکلنے ہی والے ہیں ہندوستان جائیں گے اور کل ہی شیخ کا وہاں پر ایک بڑا پروگرام ہے جس میں شیخ شرکت فرمائیں گے کل اپنے گھر میں ہی جائیں گے یہاں سے جاتے ہی ایئرپورٹ سے سیدھے پروگرام میں جائیں گے پھر وہاں سے پروگرام اٹینڈ کر کے اور درد دے کر کے اس کے بعد پھر اپنے شہر پونا تشریف لے جائیں گے شیخ کا شیڈول اتنا مصروف ہے ہم شیخ کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنا اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور امید کرتے کہ انشاءاللہ شیخ مستقبل میں بھی ہمیں انشاءاللہ اس طرح کا وقت دیتے رہیں گے اور ہمیں استفادے کی جو ہے کا موقع فراہم کریں گے میرے بھائیوں جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ دلیل حق نہیں ہوتا ہے دلیل حق نہیں ہے دلیل حق کیا ہے اس دلیل سے صحیح اجلال دلیل سب کے پاس ہوتی ہے جامعہ کے پاس بھی دلیل ہے اہل بجاج کے پاس بھی دلیل ہے قبر پرستوں کے پاس بھی دلیل ہے اور جو مار کاٹ کرواتے ہیں جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ہلاکت و بربادی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں ان سب کے پاس بھی دلیلیں ہوتی ہیں دلیل حق نہیں ہے حق کیا ہے اس دلیل سے صحیح لال کرنا یہ اصل چیز ہے جامعہ نے قرآن ہی سے کہا کہ قرآن مخلوق ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمائے وہ حل کا کلر شہید اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے ہر چیز میں قرآن بھی آتا ہے لہذا قرآن مخلوق ہے نا باللہ یہ کفیہ مسئلہ اور عقیدہ گڑھا انہوں نے کسے قرآن سے کہ قرآن مخلوق ہے حالانکہ دلیل تو اپنی جگہ پر درست ہے گڑبڑی کہاں ہے گڑبڑی یہاں پر ہے کہ اس دلیل کا اس شاید کا معنی انہوں نے نہیں سمجھا جو صحابہ نے سلب صالحین نے سمجھا کل شعی میں ہر چیز وہ جس کو اللہ نے پیدا کیا قرآن اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کی ذات سے متعلق ہے اگر قرآن مخلوق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی مخلوق ہو جائے گا نعوذ باللہ میں ظالم اور اس سے بڑا کوئی کفر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم قرآن ملک سبا کے بارے میں جو یمن میں جس کی حکومت تھی کیا فرمایا حکومت بالکل لشے اسے ہر چیز دے دی گئی تھی ہر چیز تو کیا کل لشے سے مراد دنیا کی تمام چیز مراد ہے یقیناً یہ مراد نہیں ہے یمن چھوٹا سا حصے پر اس کی حکومت تھی دنیا کی تمام چیزیں ہر چیز اس کے پاس نہیں تھی اسے چوڑیوں کو بولی بھی نہیں آتی تھی اسے چوٹی کی بولی نہیں سمجھ میں آتی تھی اسے صرف یمن پر حکومت دی گئی یمن پوری دنیا نہیں ہے دنیا کے اور سارے حصے باقی ہیں اس پر اس کی حکومت نہیں تھی اسے ہر چیز نہیں دی گئی تھی ہر چیز سے مراد یہ ہے کہ اس کی حکومت کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں ان چیزوں کو اللہ نے اسے عطا کر رکھا تھا تو کہاں گڑبڑی پیدا ہوئی گڑبڑی پیدا ہوئی اس لال کے اندر اس لیے صرف دلیل پہ نہ جانا کہ قرآن کوئی پیش کر دے کوئی آیت پیش کر دے کوئی حدیث پیش کر دے اور یہ سمجھ لیں کہ اس کی بات تو درست ہے وہ صحیح منہج والا ہے صحیح عقیدے والا ایسا نہیں ہے جب تک کہ اس کا اصلاح صحیح نہیں ہوگا اس کی بات برات نہیں ہوگی شیخ ابن وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی آئے ضعیف ہے کوئی آئے صحیح نحمد اللہ پورا قرآن منظم اللہ ہے ہاں روافظ کا عقیدہ ہے کہ قرآن محرف ہے قرآن میں تحریف ہے قرآن بدل دیا گیا باقی ان کے علاوہ کسی اور کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر تعریف ہوئی تو قرآن میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے قرآن میں یہ دیکھنا ہے کہ جو آیت پیش کر رہا ہے اس کا جو معنی بیان کر رہا ہے وہ معنی صلب صالحین کے فہم کے مطابق ہے یا نہیں ہے ان کے معنی کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر اس معنی کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ بات لی جائے گی اور اگر نہیں ہے تو اگرچہ قرآن کی آیت دلیل ہے حق ہے یہ لیکن اس کو وہ دلیل اس کے بات کے لیے صحیح نہیں ہوگی تو قرآن کے لیے ایک چیز کی ضرورت ہے اور حدیث کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک چیز تو یہ کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے ضعیف نہ ہو موضوع نہ ہو منکر نہ ہو کیونکہ بہت ساری جو بدعات ہیں بلکہ اکثر بدعات کے پیچھے ضعیف اور منکر موضوع روایتوں ہی کا ہاتھ ہے لوگوں نے حدیثیں گڑ لی اور اس طریقے سے ضعیف روایتوں پر اعتماد کیا تو اس کو ضعیف نہیں ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے معنی کیا ہے وہ صحابہ صلی علیہ وسلم کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے یہ بہت بنیادی بات انہوں نے بیان کی ہے کیونکہ آج دیکھیے ہمارے ملکوں میں لوگ قرآن کی دلیل دیتے ہیں عید الاظ نبی منانے والے شب برات منانے والے شب معراج منانے والے خرافات کرنے والے شرک کرنے والے قبروں کی پوجا کرنے والے وہ سب کے سب قرآن اور حدیثوں سے ہی دلیل دیتے ہیں ایک آدمی جو نہیں سمجھتا ہے اسے عربی نہیں آتی ہے سلب سالین کا اس کے پاس علم نہیں ہے وہ انسان قرآن کی آیت اور حدیث دے کر کے سن کر کے دھوکے میں آ جاتا ہے اس لیے کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے ان سے ان حاصل کے جو اہل حق علماء ہیں یہ پوری کتاب کے اندر پورے قرآن میں پوری حدیث میں سلف صالح کی ساری کتابوں میں جہاں بھی علماء کی طرف رجوع کرنے کی بات کہی گئی ہے اس سے مراد علماء سلف ہیں علماء حق ہیں علماء ربانین ہیں باطل علماء نہیں ہیں بدعات کے علماء نہیں ہیں فتنے کے علماء نہیں ہیں وہ سارے ایسے بھی علماء اس دور میں گزرے ہیں جو فخریا کہتے تھے ہم فتنے کے دائی ہیں یوسف خرداوی وہ کہا کرتا تھا کہ میں فتنے کا دائی ہوں مجھے اس بات پر فخر ہے ہم الحمدللہ توحید کے دائی ہیں سنت کے دائی ہیں امت کی حفاظت کے اور مسلمانوں کی خون کی ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے ہم دائی ہیں الحمد ہمیں اس پر اللہ ابراہین کا شکر ادا کرنا ہے تو ایسے علماء کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے جن کے پاس بڑے بڑے ٹارچر لگے ہوئے ہیں کہ وہ بھی علماء ہیں ہوتے ہیں علماء دو طرح کے ہوتے ہیں ایک علماء جس کے اندر خشیت ہوتی ہے اللہ سے جڑنے والے ہوتے ہیں ایک علماء جو بداعت اور خرافات کی نشر و شاعت کرنے والے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے لہذا اس پوری کتاب کے اندر جو آپ سب لوگوں کو بتایا گیا ہے وہی کہ صحیح راستے پر چلنا راستہ ایک ہی جنت تک لے جانے والا کئی راستے نہیں اسراتی مستقیم ایک ہی ہے جو ہر نمازی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے ایک ہی راستہ جنت تک پہنچانے والا وہ سلب صالحین کا راستہ ہے ہمارے نبی سے پوچھا گیا جب آپ نے ذکر کیا کہ تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک فرقہ تو نبی کے زمانے سے ہے بہتر فرقے اور مزید پیدا ہو جائیں گے پوچھا گیا کہ جنت کے اندر کون جائے گا کاج اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جو صحابہ کے راستے کو اپنائے گا سلب صالحین کے طریقے پر چلے گا وہی جنت کا حقدار ہوگا کثرت کے اندر دلالت ہے گمراہی ہے کثرت یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے لہذا حق کیا ہے حق یہ ہے کہ ضب اللہ اور سمت رسول کو صلب صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق سمجھنا اور علماء ہمارے لیے اس کے لیے ذریعہ اور سبب ہے اللہ نے دین کو دنیا کے اندر آسمان سے نہیں اتار کیا نہ کسی پہاڑ پر نہ کسی سمندر پر نہ کسی جزیرے پر قرآن اللہ نے بھیجا تو اللہ اور کتابیں اللہ نے بھیجی تو اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو دین کو سمجھانے کے لیے علماء بھی انسانوں میں سے بھیجے ہم دین کو سمجھنے کے لیے علماء کے محتاج ہیں امام شاطری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احتسام کے اندر ان کا بہت ہی مشہور قول ہے وہ کہتے ہیں کہ اذا صبر ان الحق کا المعتبر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حق ہی معتبر ہے دون رجال اور رجال اور افراد معتبر نہیں ہیں فالحق کو ایدن یہ بھی حق ہے کہ حق کو جو علماء حق ہیں انہی کے ذریعے سے لیا جائے گا انہی کے ذریعے سے پہچانا جائے گا اسی لیے سلب سالین سے آتا ہے جب وہ کسی ملک اور کسی شہر میں جاتے تھے کسی سے ملنے کے لیے تو پوچھتے تھے کہ وہاں تمہارے ورما کون سے ہیں اگر ورما کا بتاتا جو علماء حق ہوتے سلب سالین کے مناج پر چلنے والے سلفی اہل حدیث علماء تو ان کا جب نام لیتے تو کہتا ہاں آپ حق ہیں آپ سلب کے راستے پر ہیں تو علماء معتبر تو نہیں ہے اگر ان کی کوئی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے لیکن جو علماء حق ہے انہیں کے ذریعے سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے وہ ہمارے لیے واسطہ ہیں ہمارے لیے وہ ذریعہ ہیں انہیں کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ہے اس طریقے سے علماء لوگوں کی نمازوں کو دیکھا کرتے تھے محدثین جب جاتے تھے کسی حدیث لینے کے لیے کہتے تھے کہ اس کی نماز کیسی ہے کس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اگر حدیث کے مطابق نماز پڑھتا تھا تو ان سے حدیثوں کو لیا کرتے تھے اور اگر حدیث کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوتی تو کہتے جو حدیثوں کو ضائع کر دینے والا ہو نماز کو ضائع کر دینے والا ہو اور نمازوں میں حدیثوں پر عمل نہ کرنے والا ہو تو اپنی زندگی میں کس طریقے سے حدیث پر عمل کر سکتا ہے کیسے اس کے پاس حدیث محفوظ ہو سکتی ہے ان سے حدیثوں کو نہیں دیکھتے تھے دیکھتے تھے اس کو نماز پڑھتے ہوئے کہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے کتنے خوش و خزو کے ساتھ پڑھ رہا ہے نبی کے طریقے کو پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے باقاعدہ وہ دیکھا کرتے تھے اس لیے چھان پھٹک کر کے آپ کو لینا ہے آج بہت سارے آپ کے ملیں گے علماء کی فہرست میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں مفتی ہیں اور ان کے بہت زیادہ چلنے والے بھی ہیں پیروکار بھی ہیں بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ان سے کبھی دھوکے میں آپ کو نہیں آنا ہے آپ کو علماء حق کے ساتھ چمڑ کر کے رہنا ہے انہی کے ساتھ انہیں سے علم حاصل کرنا ہے کوئی چیز آپ کے پاس کوئی بھیجے آپ علماء کے ذریعے اس کی تحقیق کیجیے علماء سے رابطے میں رہیے یہاں پر الحمدللہ ہمارے جو دعویٰ سینٹر میں بھی پورے سعودی عرب کے اندر دعویٰ سینٹرز ہیں جہاں پر الحمد للہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی صلی ص کے فہم کے مطابق دعوت دی جاتی ہے تعلیم دی جاتی ہے ان دروس کے اندر آپ آئیں علم کی کا اضافہ بھی ہوگا ایمان میں اضافہ ہوگا علم کے اندر عمل کے اندر اضافہ ہوگا آپ ان دروس کے اندر آئیں الحمد ہر ہفتے اور سنیچر کو یہاں پر تعلیم ہوتی ہے عقید واسطیہ کا درس ہوتا ہے ایسے ہی بدھ اور جمعرات کے ساتھ کے بعد اوپر کلاس روم کے اندر جو ہے تعلیم دی جاتی ہے یا اور بہت سارے تعلیم ہوتی ہے ہمارے یہاں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے اردو زبان کے اندر بھی انگلش زبان کے اندر بھی انہیں عقیدہ سکھایا جاتا ہے پہلے عقیدہ سیکھیے پہلے توحید سیکھیے قرآن کی تفسیر اور اس طریقے دیگر مسائل بعد میں ہیں آج بڑا المیہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کے نام پر لوگ لوگوں کو گمراہی کے اندر مبتلا کر رہے ہیں نوجوان ہیں چہرے پر داڑھی نہیں ہے ٹائی پہن کر کے پینٹ شرٹ پہن کر کے ٹکنے سے اوپر کپا رکھ کر کے آ کر کے قرآن کی تفسیر کے نام پر گھروں میں تفسیر کرتے ہیں حالانکہ ان کو نہ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے نہ کوئی حدیث ان کو سونے آتی ہے نہ کوئی حدیث ہوتی ہے تفسیر میں پوری بات ان کے اہل و رائے اور اپنی عقل کے مطابق قرآن کی پوری تفسیر کر جاتے ہیں لوگ دھوکے نہ جاتے قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے قرآن کی تفسیر نہیں اپنے افکار کی تفسیر ہو رہی ہے اپنے مضمومہ افکار کو لوگوں کے سامنے وہ پھیلاتے ہیں اس لیے صرف ٹائٹل دیکھ کر کے وہاں جانے کی ضرورت نہیں آپ دیکھیے کہ اس کا عمل کیسا ہے اس کا منحص کیا ہے سلب صارن کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے یا پانی پر چل رہا ہے تو نہ سمجھنا کہ وہ اس کے لیے کرامت ہے جب تک کہ اس کے عمل کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر نہ پیش کرنا اگر اس کا عمل کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے تو پھر اس کے مطابق وہ صحیح ہے اگر نہیں ہے تو شیطان کی طرف سے استدراج ہے وہ وہ کرامت نہیں اس کے لیے فساد ہے وہ کون سا پانی پر چلنا یہ بہت یہ کرامت نہیں ہے یہ ہوا میں اڑنا یہ بڑے فضل کی بات نہیں ہے چڑیا ہوا میں اڑتی ہے چڑیا افضل ہے کہ انسان افضل ہے مچھلیاں پانی میں تیرتی مچھلیاں افضل ہے انسان افضل ہے یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے یہ شرف کی بات کب ہوگی جب اس کا ایمان اور عمل اور اس کا عقیدہ سب کچھ کتاب اللہ اور سنتے رسول کے مطابق ہوگا اس لیے میرے بھائیوں یہ سارے دورات اسی لیے کرائے جاتے ہیں تاکہ اس فتنوں کے دور میں آپ اپنے ایمان کی عقیدے کی عمل کی حفاظت کر سکیں اس لیے بڑے بڑے علماء آپ کے سامنے آپ کے روبرو لائے جاتے ہیں تاکہ آپ ان کی نصیحتوں پر عمل کریں بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے آج تین یہ پورے ہفتے کے اندر یہ ہمارے نجات کے لیے انشاءاللہ یہ ہمارے عقیدے کی صلاح کے لیے کافی ہوگا اور نجات کے لیے بھی کافی ہوگا اگر ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق اگر ہم نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح ہر شرط محفوظ رکھے اللہ تعالی ہم سب کو توحید اور سنت پر اور شرب صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے ان کے عقیدے پر قائم رکھے ہمارے جو علماء ہیں ان علماء سے اللہ تعالی ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے علماء سے دور ہوں گے فطروں میں آپ گرفتار ہو جائیں گے اور اس طریقے سے آپ صبح کو شبہات میں گرفتار ہو جائیں گے جاتا اور جو سردی راستہ ہے سرات مستقیم اس سے آپ دور ہو جائیں گے اس لیے علماء کے ساتھ جڑے رہنے میں ہر چیز کی حفاظت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے صبح کے شد اللہ تو بولے وہ جزاک اللہ خیر امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے جو بھی ہمارے یہاں ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ زور شرکت کریں گے جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته नहीं उनका ही है यार नदीम साहब नदीम